میرے اللہ کا شمال و جنوب میرے اللہ کا ماضی حال میرے اللہ کا مستقبل میرے اللہ کا جن جہنم میرے اللہ کی اقلوح قلم کرسی میرے اللہ کا میرے اللہ کا جب سب کچھ اللہ کا ہے اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو پھر کیا ہوگا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض پھر کیا ہوگا لاقلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم پھر پھر کیا ہوگا بلدۃ طیبۃ ورب غفور پھر کیا ہوگا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين پھر کیا ہوگا لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم بولے مبل ہو خوف امنا اے پھر کیا ہوگا سید عال الحمد ودا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر تمہارا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ورزون اللہ عزت ہماری ضرورت رزق ہماری ضرورت امن ہماری ضرورت چین ہماری ضرورت اور اللہ کی رضا ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کی انتہا میری زندگی کی منزل میری زندگی کی آخری آخری آخری آخری میری زندگی کی انتہائی اور آخری چوٹی میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے میرا رسول راضی ہو جائے واللہ اللہ ہو وہ رسول ہو میرے بھائیوں ان گھٹا انٹاٹو گھٹاؤں میں ہم اندھیری رات کے مسافروں کی طرف بھٹک رہے ہیں موجوں میں گھرے ہوئے طوفانوں میں گھرے ہوئے کشتی کے مسافر جن کے سامنے امید کی کوئی کرن نہیں ہوتی سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو اپنا لو اپنا لو اس سے بڑا پہلے موسن لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس کی زندگی سے زیادہ روشن کوئی زندگی دکھاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا ہمدرد اس سے بڑا مہربان اس سے بڑا رونے والا اس سے بڑا آنسو بہانے والا اس سے بڑا خیر خواہ اس سے بڑا درد مند اس سے بڑا تڑپنے والا اس سے زیادہ رونے والا مجھے کوئی ماں دکھاؤ کوئی باپ دکھاؤ کوئی مفکر دکھاؤ کوئی دانشور دکھاؤ کوئی کوئی مسلے دکھاؤ کوئی ہادی دکھاؤ کوئی راہبر دکھاؤ جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجے ہیں جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے فرشتے بھیجے جو ایسا تڑپے کہ عرش کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی روئیں جو ایسا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آئے اور قرآن اتارے اور یوں بار بار سنائے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اور یوں کہے لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا میرا نبی میرا نبی اتنا سننا رو کہ تو خود ہی مر جائے اتنا تو نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے اتنا تو نہ رو کہ تو آہیں بھرتا بھرتا مر جائے ان کے غم میں ایسا تو ہلکا نہ ہو کہ تیری اپنی جان چلی جائے ایسا کوئی درد مند دکھاؤ ایسا کوئی بم والا دکھاؤ جو ایک ایک آدمی کے لیے رویا بھی ہے تڑپا بھی ہے بے قرار بھی ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں جو کافروں کے لیے رویا ہو امت کے لیے کتنا رویا ہوگا ہائے ہائے ہائے حکم بن کا احسان گرفتار ہو کے آیا ہے یمامہ کا سردار ہے بڑی جنگ کے بعد گرفتار ہوا ہے آپ اس کو مکہ مسجد میں بٹھا کے دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جا کہ نہیں پڑھوں گا کہ پڑھ لے کہ نہیں پڑھوں گا پڑھ لے نہیں پڑھوں گا عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ ایمان نہیں لائے گا مجھے اجازت دیں میں گردن اڑاؤں جائے جہنم میں آپ نے کہا حکم پڑھ لے حکم پڑھ لے اس کی اتنی محنت کی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے عمر کو دیکھ کر کہا تیری مان تو یہ جہنم میں چلا جاتا ہے چچا کا قاتل کون چچا کون چچا اسد اللہ کون چچا حمزہ بن عبد المطیب کون چچا سردار بنی ہاشم کون چچا جس کے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی کون چچا جس نے بھری محفل میں جا کر ابو جال کا سر پھاڑ دیا تو کسی میں ہمت ہے تو اٹھو کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھاڑنے کے بعد کوئی اٹھتا وہ جری دلیر شاہ سوار وہ اسلام کا بتلے جلیل وہ آج عہد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے آپ نے واشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے لے گا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی مارنے اور اتنا سروب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد تو ایمن بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مجھے بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد تو مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آ سکتا پیرا ہوگا مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا علی کو لیکن میں نے علی کو تو میں میں وار کرتا ہوں چھپ کے چھپ کے غفلت کا میں نے دیکھا علی کو اس پہ وار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی وہ غافل نہیں تھے ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی گھومتی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح قریش کو کاٹتے جا رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھبراتا تھا تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا وہ بڑھتے آئے بڑھتے آئے بڑھتے آئے ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو انہیں باندھ باندھ کے مارو تو وہ انہوں نے کہا میری طرف ہاں ختنہ کرنے والی کے بیٹے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارنا ہے وہ پیچھے ہٹا یہ آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھے تو میری زد میں آئے لیکن میرا برچا اٹھانے سے پہلے پہلے اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا کہ اس کی گردن اڑ کے ہو گئی اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں لیکن وہ میری زد میں آ گئے میں نے برچے کو اٹھایا اور نشانہ لگا اگر مارا تو ان کے آنتوں کو چیرتا ہوا کلیجے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی میرے پر ایسا روپ تاری ہوا لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کے الٹی آئی اور وہ گرے اور آوا ہمارا ہمارا کی آوازیں آئیں تو میں وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتا تھا میرا برچا وہ ایسے نہیں جاتا پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمان منتشر ہو گئے تھے پھر ہندا کا داؤ لگا وہ آئی اور اس نے آ کے ناک کاٹ دیا کون کاٹ دیے سینا چیر دیا کلیجا نکال کے چبایا پھر چبایا نہیں گیا پھینک دیا سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ اللہ کے نبی کو بتایا گا یا رسول اللہ ہندا نے حمزہ کا کلیجا چبایا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا یہ سبب ہے ہندا کے ایمان لانے کا وہ ہندا جو پورے پر پرتی کفر میں عہد میں نہنو بنا تو تارقی نہنو بنا تو تارقی علن نمارکی و مس فل نفارقی و در وسل ان نعانقی تک بلون آنے تھیلون سہرے تھی یہ شعر پڑھ کے کفار کو ترغیب دے رہی تھی حملے کرو وہی ہندا وہی ہندا ہے جس نے کلیجا چبایا اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی مکہ میں ایمان لائی اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے تو آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے جنگ ختم ہوئی حمزہ کدھر ہے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ جی وہ کی کر کے نیچے ہیں آپ خود چل کے ملازہ فرمائیں آ کے دیکھا کلیجا چرا ہوا چبایا ہوا سینہ چیرا ہوا نہ کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے اللہ نے آسمان سے جبریل اتارا کیا میرے حبیب نہ رو میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد و رسول ہی پھر آپ خاموش ہوئے پھر آپ نے حمزہ پہ ستر دفعہ جنازہ پڑھایا ستر دفعہ ستر دفعہ جنازے آتے تھے پڑھ پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے حمزہ تھے علی تھے عقیل تھے بس سارا خاندان تو مکے میں تھا جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں چونکہ ستر میں سے صرف چار ہیں مہاجر شہید ہوئے باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کا اما ہمز تو بوا کی اللہ آج سب کے رونے والے موجود ہیں میرے چچا پہ رونے والا ہی میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے یہ بات جب سات گئے عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا تک جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ تو ایک پورا مجمع ابھی نوحہ نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخو پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں کہ جاؤ چلی جاؤ حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں ویشی ملے قتل کر دیا جائے جہاں ویشی ملے قتل کر دیا جائے ویشی بھاگ کے طائف چلا گیا اب جان کے لالے پڑ گئے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے جو کلمہ پڑھو سے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھو سے کچھ نہیں کہتے ہیں تو ویشی پائپ سے چلا منہ ایسے چھپایا ہوا صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے اور مسجد نبی میں داخل ہوا ہے اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے تو سامنے آ کر یوں اس سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ کا رسول اللہ تو ایک دم آپ یوں اٹھے آپ نے نہیں پہچانا کیوں ہو گئے یہاں کیوں ہو گئے تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے یا رسول اللہ واش واش تھک تھک تھک تھک تلوار نیام سے نکلنے کی آوازیں ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اسلام ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا انت تو واشی ہے میں واشین بیٹھو سامنے بیٹھا پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا جب یہ قصہ سنا سات سال ہو چکے اس واقعے کو سات سال تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی پھر آپ نے کہا وہ حق رہی وی ہک ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے میرے سامنے نہ بیٹھا کر جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی جس نے دکھ جھیلے دعا دی آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں چار ہزار سال پیچھے ایک بڑا باپ ہے چورانوے سال اس کی عمر ہے اور سامنے پانچ سے دس سال کی عمر کا بچہ ہے جو اسی سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہے کچھ ساٹھ سال ساٹھ پینسٹھ سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ہوا ہے اور وہ بیٹے نے دل پہ دل میں آ کے جگہ بنائی ہے آسمان سے حکم آتا ہے جاؤ سبا کر دو ہاں ہاں مجھے خیال آتا ہے ابراہیم چلے فلسطین سے اور پہنچنا تھا مکے دو ہزار کلو میٹر ان کا ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا ابراہیم کہاں جا رہے ہو بچہ سبا کرنے چورانوے سال کی عمر میں چورانوے سال کی عمر میں بچہ سبا کرنے ایک ایک پل کیسے گزرا ہوگا ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہوگا کس ادھیڑ بن میں ماں کو بھی نہیں بتایا ہے کہ بیٹے کو تیار کرو سیر کے لے جانا ہے اور بڑے شیطان کی طرف ایک وادی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے وہاں باپ بیٹا آمنے سامنے ہے اور باپ چورانوے سال کا بوڑھا بیٹے سے کہہ رہا ہے تیرے ذبح کرنے کا حکم آ چکا ہے کیا کہتے ہو تو آگے جواب دیتا ہے بیٹا یا ابت یا ابت واہ واہ ہاں، یا ابت یا ابت کا مطلب ہے کہ اسماعیل پہ نہ ملال آیا نہ گرانی باغ باغ بابا تو دیر کیوں کر اب ابت فعل افعل اور فا کو ملا دیا کہ جلدی کر بیچ میں واؤ نہیں فا نہیں سما نہیں جلدی کر ابا دیر کیوں کرتا ہے ابن قدامہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو تو خوش نظر آ رہا تھا کیوں نہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے زباں ہونا کیا ہے پر جب میں مر جاؤں گا تو آپ کو چھوڑوں گا مجھے اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا چھوڑوں گا جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے فرق کہنے لگے ہاں مجھے ماں کا غم بڑا ہے میری ماں کو دکھ ہوگا تو اپنا کرتا اتارا کرتا اور اپنے ابا کو دیا کہ ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے دینا مجھے ادھر ہی دبا دینا ادھر نہ لے جانا میری ماں کو صدمہ ہوگا یہ کرتا میری نشانی رہے گی میری ماں کے پاس جب میں یاد آؤں گا مجھے میری یاد کے لیے میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے کہیں تمہیں میرا ہاتھ نہ لگ جائے میرا پاؤں نہ لگ جائے چورانوے سال کا بوڑھا بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہو ذبح کرنے کے لیے میں تو مرغی نہیں ذبح کرتا اس کا تڑپنا مجھے پریشان کر دیتا ہے نہیں دیکھا جاتا مرغی ذبح نہیں کر سکتا نہ ہوتے دیکھ سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں چورانوے سال کا بوڑھا اپنے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا وط اللہ جمین اسماعیل نے کہا تھا میرا ماتھا زمین پہ لگانا کئی نظروں سے نظریں چار ہو کر تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے زمین پہ ماتھا لگایا اور اس کو لٹا کر اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑ کر اوپر اٹھائے تاکہ گردن تھوڑی اونچی ہو جائے ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں پھر یوں آسمانوں کو دیکھا آیا پھر یوں دیکھا کہ اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے اندر جگہ پکڑ لی تھی تم اس سے ناراض ہو گیا تھا تو آج میں تیرے نام کو قربان کر رہا ہوں تو راضی ہو جا کوئی میرا امتحان تھا تو مجھے پاس کر ان کلمات پر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے ہیں اور پھر چار ہزار سال کے بعد طائف کی وادی ہے اور دو جہان کا سردار ہے اور کعبہ قوسین کے مقام والا مقام محمود پہ ممبر بچھوانے والا جنت کا چابی بردار اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا شفاعت قبرا کا مالک اور اور تاہ اور یاسین کا لقب پانے والا کائنات کا سب سے قائد بن کے چلنے والا رہبر بن کے چلنے والا اور جنت کا وارث بن کے میدان محشر میں اترنے والا یہ سوری کائنات کا سب سے عظیم برتر سب سے عظیم برتر وہ بھاگرا پیچھے پتھر دوسرا ٹھا پھر تیسرا ٹھا پتھر پہ پتھر اور یہ پنڈلیاں پنڈلیوں پہ لگتے لگتے چونکہ یہ ننگی ہیں پنڈلیاں ننگی تھیں تو پتھر لگتے لگتے خون بہنا شروع ہوا پھر رسنا شروع ہوا پھر رسنا شروع ہوا پھر بہنا شروع ہوا پھر اتنا بہا کہ میرا تمہارا نبی بے ہوش ہو کے گرا ہے اس جب وہ گرا ہے تو سات آسمان کے فرشتے روئے ہیں اور پہاڑ بھی روئے ہیں اور زمین بھی روئی ہے ان کی زباں ہوتی ان سے جا کے پوچھتے پھر تمہیں نظر آتا کہ کتنی بڑی بے وفائی کر گئے اس نبی کے ساتھ جو سب کچھ قربان کر گیا جو سب کچھ لگا گیا اپنی امت امت امت پکارتا چلا گیا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون ایک کتا پی رہا ہے حسین کی شہادت کی طرف اشارہ کیا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے حسین کے لیے دعا نہیں کی اسے اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا اس کا سر نیزے پہ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اپنے گھر کے معصوم بچوں کے سر نیزے پہ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیے اے ہائے کیا جانو کون سا خاندان دبا ہوا ہے نہ رسول کا پتہ ہے نہ رسول کے گھر کا پتہ ہے ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے آل رسول کے ایک نوجوان حیرات میں رہتے تھے انتقال کر گئے ان کی بیوی نے نقل مکانی کی کہ کوئی غیر تانا نہ دیں اپنے تانا نہ دیں فقر فاقہ سامنے ہے کمائی کی شکل نہیں حیرات سے ہجرت فرما کے سمرکند پہنچی وہاں پتا کیا یہاں کون کوئی بڑا آدمی ہے جو ڈیرا چلاتا ہو تو بتایا گیا ایک مسلمان ہے ایک مجوسی آتش پرست ہے تو یہ مسلمان کے پاس گئی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے ہیں میں آل رسول سے ہوں مجھے ٹھکانا چاہیے وہ کہنے لگا مسلمان تیرے پاس کیا دلیل ہے تو آل رسول سے ہے انہیں کہا میں کہاں سے دلیل لاؤں میں پردیسی عورت وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں تو وہاں سے چلی گئی مجوسی کے پاس کہ میں اس طرح مسلمانوں کے نبی کے اولاد سے ہوں اس نے اس کا اکرام کیا گھر دیا ٹھکانہ دیا کھانا کھلایا رات ٹھہرایا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے ایک بڑا عالی شان محل ہے اس کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں یہ آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ یہ گھر کس کا ہے یہ محل کس کا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ایک مومن کا ایک ایمان والے کا گھر ہے وہ کہنے کا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا تو دلیل پیش کر کے تو ایمان والا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی آپ نے غزب ناک کا فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی سہارا ڈھونڈنے تو اس سے دلیلیں مانگتا رہا دور ہو جا میری نظروں سے اس کی آنکھ کھلی اور اس کی ہائے ہائے کب وہ کدھر گیا گھر گھرانا وہ خاتون کا وہ مجوسی لے گیا رات کو دھڑ دھڑ دھڑ اس کے دروازے پہ دستک دی وہ باہر نکلا تو اس کے آہوزاریاں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ وہ خاتون اپنے بچوں سمیت مجھے دے دے میرا دھن دولت سب لے لے اور وہ خاتون مجھے دے دے آگے اس مجوسی نے زارو قطار رونا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں اب سودا نہیں ہو سکتا جو خواب تو نے دیکھا وہی میں نے دیکھا جب اللہ کا نبی تجھے رد کر رہا تھا تو وہ گھر میرے نام لگا رہا تھا اور اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بیٹیوں کو ٹھکانا دیا اللہ تعالیٰ نے تیری اور تیری اولاد کی بخشش کا فیصلہ کر دیا میں ایمان لا چکا ہوں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا ہوں میرے نبی نے کہا قیامت کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا پر میرا نصب قیامت کے دن بھی کام ہے نہ تمہیں رسول یاد رہا نہ اس کی نسل یاد رہے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ایسا موسم دکھاؤ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ سبحان اللہ قربان جاؤں کیا دعا ہے کیا دعا ہے اللہ مجال رز آل محمد ان اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے تم یہ دعا مانگ سکتے میں مانگ سکتا ہوں ہرگز نہیں نہ مانگنے کا حکم ہے مت مانگو مت مانگو اور تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے میری اولاد کا رزق تھوڑا رکھنا مجھے خیال آتا ہے کہیں پر مجھے خیال آتا ہے کہ اس لیے مانگا کہ قیامت کے دن کوئی میرے نبی کو تانا نہ دے سکے کہ تیری اولاد نے مزے کیے اور ہم پستے رہے تم تاریخ کے صفحات کھنگالو گے تو ان کے سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے ان کے اجڑے ہوئے گھر تمہیں نظر آئیں گے خاک و خون میں تڑپتے لاشیں تمہیں نظر آئیں گے پہلے آفتوں نے آل رسول کا طواف کیا پھر جو بچی وہ امت کی طرف آئیں پہلے مسائب نے آل رسول کے گھر میں ڈیرے ڈالے جو بچی پھر وہ امت کی طرف آئی کون بات ہے جو اولاد کو دکھ دے کے راضی ہو سکتا ہے اور فاطمہ کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی اور حسن حسین کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین کی ماں آج بھوک کی شکایت لے کر آئی ہے اور علی علی کون علی کون علی علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ آئیں یا رسول اللہ فرشتے تسبی پڑھ کے پیٹ بھرتے ہیں آپ کے بچوں کے گھر میں فاقہ ہے کچھ نہیں ہے کچھ کھانے کو مل جائے تو میرے نبی نے کہا فاطمہ باف ابا کے بلحق اس ذات کی قسم جس نے تیرے نبی کو باپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے آج ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا سود نہ ہو تو کاروبار کیسے ہو ہے جھوٹ نہ ہو تو کاروبار کیسے ہو دیکھو دیکھو چودہ صدی مڑ کے دیکھو تمہارے نبی کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا ہے پھر آپ نے کہا میری بیٹی بیٹی بیٹی کا دکھ اولا بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کو بھلا دیتا ہے ایک بہت بڑا مالدار آدمی اس کی بیٹی کوئی تھی طلاق ہمارے عزیزوں میں تھا میں بیٹھا تھا تو کہنے لگا بیٹا میں ایک زخم خوردہ باپ ہوں اس کے بول مجھے آج رلا رہے ہیں اس کو مرے ہوئے تیئیس سال ہو چکے ہیں اس آدمی کو مرے ہوئے پچیس سال ہو چکے ہیں لیکن اس کا بول آج جب مجھے یاد آتا ہے میرے آنسو ٹپکتے ہیں اس درد سے اس نے کہا میں ایک زخم خوردہ باد آئے اور تمہارے نبی کی بیٹیوں کو کیسے طلاق ہوئی اس کی تو بیٹی کو لکھ کے بھیج دی گئی طلاق جب ابو لہب کے بارے میں آیا ابی لہب و سب تو رتبہ رتبہ بن ابی لہب کے ہاں ام کلسوم رقیہ کا نکاح ہو چکا تھا رخ تھی باقی تھی نبوت کا اعلان ہوا ابی لہب و سب نازل ہوئی ابو لہب نے کہا اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا ساتھ کبھی نہ نب سکے گا تو اتبا آیا اتبا آیا اللہ کے نبی کہاں بیٹھے تھے حرم میں بھرے مجمے میں آ کر آپ کا گریبان پکڑا جھٹکا دیا اور چاک کیا کچہری بیٹیوں کو طلاق ہے طلاق ہے بھرے مجمے میں اعلان کیا تائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہ دی اوہد میں زخمی ہو کے گرا اور بد دعا نہ دی یوں گرے آپ سیدھے ایسے اور پیچھے ایک کھڈے کا کنارا یہاں لگا بے ہوش ہو گئے دانت ٹوٹ گئے خود اندر گسا ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کریں ان کے لیے تو میرے نبی نے اے ایسے دکھ کے عالم میں بھی کہا اللہ مغفر لقوم فإنهم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ نہیں پر بیٹیوں کے دکھ نے اتنے بڑے آئے آئے ہائے ہائے اتنے بڑے میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں پکھلا دیا میرے نبی کو اس صدمے نے اور آپ کے منہ سے نکل گیا میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں کہ تیرو پر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے اور اتبا کو زرقا اردن میں بسیہ شیر نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا او ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کو محمد کی دعا کھا گئی یہ بیٹیوں کا صدمہ میری بیٹی فاطمہ میرے پاس پانچ بکریاں ہیں تمہیں دے دوں پانچ بکریاں دے دوں یا میں تمہیں پانچ دعائیں سکھا دوں کیا لوگی اس اتنی سختی کے عالم میں امتحان کیا لوگی بکریاں کے دعائیں آگے وہ بھی رسول کی بیٹی ہے کہ یا رسول اللہ بکریاں چھوڑ دیں دعائیں سکھا تو آپ نے کہا جب تو جا کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین جا یہ بکریوں سے بہتر تشریف لائیں حضرت علی نے فرمایا خالی ہاتھ آ گئی فرمانے لگی دنیا بجی تو میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی حضرت علی نے فرمایا خیر ایام کی آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے گھروں میں فاقے برداشت کیے ہیں جو امت مجھے تانا نہ دے سکتی ایسے لاڈ کوئی لڑا سکتا ہے اپنے نوازوں کو کمر پہ بٹھا کر ہاتھ پاؤں کی ٹیک لگا کر سارے کمرے میں چکر لگایا جا رہا ہے سبحان اللہ حسن حسین کمر پر ہیں اور آپ سواری بن کے کمر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور آپ سجدے میں ہیں حسن بھاگے ہوئے آتے ہیں اور کمر پہ چڑھتے ہیں فرض نماز صحابہ پیچھے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ کے اشارے سے نماز میں ہی روک دیتے ہیں میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو حسن کمر پہ سواری کر رہے ہیں فرض نماز پڑھی جا رہی ہے اور حسن شاہ سوار ہے حسین نیچے گھسا ہوا ہے حسن اوپر چڑھا ہوا ہے حسن نیچے گھسا ہوا ہے حسین اوپر چڑھا ہوا ہے ان کے گلوں پہ چھریاں پھر گئی ہیں یہ برداشت کیا ہے اس کے لیے دعا نہیں کی ہے کہ میرے حسین کو بچا لے میری اولاد کو بچا لے یزید ابن زیاد کے سامنے کٹا سر ہے اور وہ چھڑیاں مار رہا ہے اور زید ابن ارکم نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی جو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے پھر یہی سر یزید پلیت کے دربار میں جاتا ہے اور وہ بھی چھڑی مارتا ہے اور ہونٹوں پہ مارتا ہے تو ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں او بد بخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں اللہ کے نبی جو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے اس کی امت کہے سود کے بغیر گزارا جھوٹ کے بغیر کھوٹ کے بغیر گزارا میرے بھائیو میرے بھائیو میں تو مدتوں سے ایک ہی بات پکار رہا ہوں اللہ اس کے رسول کے سامنے جھک جاؤ جھک جاؤ جھک جاؤ ان کے ان کے احسانات کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے ہیں تو یہ جتنی خوفناک گھٹائیں ہیں اور یہ زمین آسمان کے جو تیور بدلے ہوئے ہیں اللہ ان کو بدلے گا ایک کام صرف کرو ایک کام اللہ رسول کے سامنے جھک جائیں توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں اور اس کو اپنا بنانے کی محنت کریں یہ تبلیغ کا کام یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے یہ اس نبی کی محنت ہے جس نے پتھر پیٹ پیڑ پہ پتھر باندھ کے یہ کام کیا دو دو پتھر باندھ کے یہ کام کیا دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا پر میرے نبی کا پیغام ساری دنیا میں چمکا ہے چمکا ہے آپ کا پیغام سارے عالم میں لے کر پھرنا اور لوگوں سے توبہ کروانا اور ان کی منت کرنا یہ آج کے مسئلے کا حل ہے یہ آج کی مصیبت کا حل ہے یہ آج کی مشکلات کا حل ہے ورنہ اور کوئی راستہ نہیں اندھا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اور روشنیاں اللہ لاتا ہے بلانی ہے تو اللہ اس کے رسول کے قدموں میں جھکو جھکو جھکو پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی کے لیے پھرو یہ تو دھکے کھانے پڑتے ہیں غزالی غزالی کب غزالی بنا جب ٹھوکر ماری مسند کرو ہاں سکھری تروش منصورینو ان ٹھپ رکھ کنز کدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرزے جلد وقایا یہ دل قرآن کتابیں یہ اور راہ ہے یہی یہی کچھ غزالی نے اپنی فصاحت میں کہا سڑک تو ہوا لیلا وسودا سودا بے معذل الا مصحوب اول منزلی فنادت محلن تہدی مناظل کا فنزلی کہ میں نے لیلا بھی چھوڑی میں نے سودا بھی چھوڑی میں اپنے محبوب کی تلاش میں نکلا میں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں آفا کہا گردید ام ام مہرے ورزید بسیار خوباں دید ام پنت چیزے دی گری من تو شدم من تو شدی من جانت شدم تو تن شدی سی پاکستی من دی گن سہ دھی مناظل من سہ رویدک فنزلی یہ اسی کو غلام فرید ہمارے سرائکی کے شاعر نے کہا ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف پل سجنے سر ہو سجدے ہو تڑ کافر میں سو کھننے سچا عشق حسین دبا ہو سر رکھنا بننے یہ سلطان باہو کا کلام اور وہ غلام فرید فرما رہے ہیں عشق تے عاشق دوہیں برابر اتے عشق دا تا کھیڑا آتے ساڑے ککھ تے کنیرا تے عشق کا ہے مدرسے کی چک کے ایک تے یہ سارے بھاگ جائیں گے سارے بھاگ جائیں گے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ فقہ کے قانونوں میں اور شرعی اصطلاحات میں تم اللہ کو اللہ کو محبت کے انداز میں نہیں پا سکتے تم اللہ کو پاؤ گے قانونی شکل میں اللہ کو پاؤ گے تشریعی شکل میں اللہ کو پاؤ گے فقہی اصطلاحات میں لیکن اللہ تمہارا بن جائے اور تم اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہاری اللہ کا عشق تمہاری رگ رگ میں اترے نس اللہ پکارے تمہارا رونگ تھا رونگ تھا رواں رواں اللہ اللہ پکارے میں تمہیں بتا رہا ہوں میں تمہیں بتا بتا رہا ہوں یہ مدرسے کی چار دیواری سے نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا جاؤ تبلیغ کے دھکے کھاؤ ہماری پابندی سے مت جاؤ ہماری پابندی سے نا گھر چلے جاؤ گھر چلے جاؤ کوئی ضرورت نہیں تمہارے جانے کی جاؤ گھر بیٹھو جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو اور صبح و شام کی چوپڑی کھاؤ اگر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بیدار کرنا ہے مانوی نہیں حصی طور پر اندر اتارنا ہے تو دھکے کھائے بغیر یہ دولت نہیں ملتی ہے اس کے لیے پھرنا پڑتا ہے اس کے لیے ٹھوکریں ہیں اس کے لیے مصیبتیں ہیں اس کے لیے روز آپ سارے عالم میں پھرنا اور لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا اور پھر راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہانا اور رونا یہ راہ ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا اٹھو دھکے کھاؤ پھرو ہیں جیب میں پیسہ پھر بھی پھرو نہیں ہے پھر بھی پھرو کیا زندگی ہے چند صبح ہیں چند شامیں ہیں کچھ گزر گئیں کچھ باقی ہیں اور پتہ نہیں کب شام ہو جائے پتہ نہیں کب زندگی کا سور ڈوب جائے پتہ نہیں کب مٹی کی چادر اڑنی پڑ جائے پتہ نہیں کب زیر زمین جا کے سونا پڑے پتہ نہیں کب ہم بھولی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 طلب بناؤ اللہ کو اپنی طلب بناؤ دنیا تمہارے تمہارے تمہارے سامنے ناک رگڑتی آئے گی تمہارے قدموں میں آئے گی اللہ کے لیے دکھ دینا اللہ کے لیے تھکنا اللہ کے لیے پھرنا اللہ کے لیے تشنا اللہ کی قسم یہ تھوڑے دن کر لو تھوڑے دن کر لو تھوڑے دن کر لو یہ راحت راحت نہیں یہ ٹھنڈک ٹھنڈک نہیں یہ یہاں کی یہاں کی نعمت نعمت نہیں یہاں کا گھر گھر نہیں در در نہیں چھاؤں چھاؤں نہیں یہاں فریب ہے سراب ہے مچھر کا پر ہے دھوکے کا گھر ہے مکڑی کا جالا ہے آنکھیں بند ہونے دو آنکھیں بند ہونے دو آنکھیں بند ہونے دو ادھر تمہاری آنکھ بند ہوگی ادھر تمہارا اللہ تمہارے استقبال کو ہوگا یا نفس المطمئنہ ارجعی ارجعی ارجعی تعالی ارجعی ارجعی کا کیا مطلب ہے لوٹ آؤ تعالی آ جاؤ ارجع لوٹ آؤ ارجعی میں انتظار کا مطلب پایا جاتا ہے لوٹ آؤ لوٹ آؤ واپس آ جاؤ انتظار کا مطلب ہے میرا اللہ کہہ رہا میرا بندہ میری بندی آ جا واپ ارجعی واپس آ میں تیرے انتظار میں ہوں واپس آ میں تیرے انتظار میں ہوں کیسے میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی کہاں جنت عالیہ کہاں وہ اونچی جنت کیا ہے اس میں فسوفہ دانیا خوشے پکے پھل جھکے کیا ہے اس میں عین جاریا کیا ہے اس میں سرر مرفوہ و اقواب موزو و نمارق نار کو زرابی وہ کیا ہے اس میں ابلتے چشمے چلتی نہریں اڑتے پرندے جھکے ہوئے پھل پھیلے ہوئے سائے بہتے ہوئے دریا چلتے ہوئے نہریں کھڑے ہوئے غلمان و خدام دائیں بائیں حسین جنت کے خوبصورت بیویاں اور زمین پر مخمل کے فرش سونے چاندی کی سڑکیں زعفران کی گھاس کے میدان اور جنت کا سر اور ساز اور سر اور تال یہ سب کچھ کہاں کی جنت نے لیا لا تسمع فيها لا کوئی فضول کام نہیں ہے کیا ہے کیا ہے یسوف علیہم المخلدون یہ نوکر دیکھو کیسے ہیں ادار حسف تو ہم ہم منصورا یہ ایسے ہیں تیرے نوکر جیسے بکھر ہوئے موتی یہ تیرے لیے کیا لا رہے ہیں بے اقواب و اباریق و کاس ممعین لا یصدعون عنها ولا ينزفون تیرے لیے شراب تیرے لیے معین تیرے لیے سلسبیل تیرے لیے رحف تیرے لیے تسنیم تیرے لیے کافور تیرے لیے زنجبیل کی شرابیں لا رہے ہیں یہ کیسی شرابیں ہیں ایک قطرہ انگلی پہ لگا پھر آسمان دنیا پہ بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تیری انگلی کی تری کے ساتھ سارا عالم روشن خوشبودار ہو جائے گا پی اب پی اب پی دنیا میں حرام اب پی اب دال اور پی اور ایک اور منظر تمہیں پلایا جائے گا او نفی ہے کیسن کیا نا مزاج ہے زنجبیلا غلام پلائے فرشتہ پلائے بیوی پلائے فور پلائے ایک اور منظر ایک اور نظارہ ایک اور تصویر کیا کیا کیا کیا وہ سکا رب ہم شرابن ہو رہا اوپر دیکھو ادھر دیکھو کیا دیکھا کہ اللہ خود پلا رہا ہوگا ساقی اللہ سوق اللہ ساقی اللہ کیا محفل ہوگی کیا محفل ہوگی جہاں ساقی ہی اللہ ہو وہ کیا نظارہ ہوگا جہاں پلانے والا اللہ ہو وہ کیا نظارہ ہوگا جب اللہ کے پاکیزہ میدان پاکیزہ جنت میں اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کے بندے اور بندی کو دیا جا رہا ہو پلایا جا رہا ہو وہ کیا منظر ہوگا جب آسمان جب میرے اللہ کا عرش ہٹے گا اور اللہ سامنے آئے گا اور نظریں اللہ کا دیدار کریں گی اور کون اللہ کا کلام سنیں گے وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی ہو وہ کیا جواب ہوگا جب جنت دکھائیں گے خوش ہیں راضی ہیں وہ کیا منظر ہوگا جب میرا اللہ کہے گا تکلیف تو کوئی نہیں مزے میں ہو کہیں گے بڑے مزے میں بڑے راضی ساری تکلیفیں ختم اذهب عنا الحزن اذهب عنا الحزن گئے دکھ درد گئے غم گئے دکھ گئے درد اب کیا ہے اب کیا ہے اب کیا ہے اب کیا ہے اب تو موج ہی موج ہے اب کیا ہے کھولو وہ شرب بما اسلفتم بیما اسلف تم فی ال الخالیہ وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میں تمہیں ایک آلہ چیز دوں جو جنت سے بھی آلہ کہیں گے وہ کیا تو میرا اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں گا یہ انتہا ہے یہ انتہا ہے یہ انتہا ہے میرے عزیزو میرے عزیزو میں آج استادوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے بیٹھے طبیعت بیٹھنے کی بن جاتی ہے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے چلتے چلتے چلتے طبیعت چلنے کی بن جاتی ہے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے میری طبیعت میں اب سفر آ گیا ہے میرے لیے دو دن کے بعد گھر رہنا دو دن گھر رہنا پھر میں کہتا ہوں میں فارغ پھر رہا ہوں میں فارغ پھر رہا ہوں میرے پاس کام کوئی نہیں تیسرا چوتھا دن گھر گزارنا مشکل نظر آنے لگتا ہے کہ طبیعت سفر کی بن گئی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غن عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود سہارا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے پھرتے پھرتے پھرنا بن گیا مزاج یہ طلبہ یہ اساتذہ یہ بیٹھتے بیٹھتے بیٹھنا بن گیا مزاج اب ان کو چلا لگانا مشکل گشت کرنا مشکل گرمی میں جانا مشکل ٹھنڈا علاقہ دیکھو ٹھنڈی جگہ دیکھو جہاں شاگرد ہو وہاں تشکیل کراؤ روٹی بھی مختلف کپڑے دھومن والے کم ساڈے چوکھے چوکھے آرام نہ چلا ویلا نہ ہینگ لے کے نہ پھٹکڑی سے کم ہو جاوے چوکھا چوکھا یہ مزاج بن جاتا ہے تو اپنے نفس سے عدابت کرو اپنے نفس سے عدابت کرو اپنے نفس سے عداغت کروس کا نفس و کلتی بین جمبیک یہ یہ, یہ, یہ اندر بیٹھا ہے یہ اندر بیٹھا بدبخ بڑا دشمن بڑا دشمن وسدے ہاسے سے وسدے نہ سے جھوک دے آسے پاسے سکو نفس پلیت پلیت ذات پلیت نہ ہاسے یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے ان نیاس کا نفس کلتی بین بھائی غلام فرید کا فرمان کہ تیرا سب سے بڑا تیرے نبی کا فرمان تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس جو تیرے اندر اسی کو ایک کی شاعر نے اور ایک عارف بلہ نے اپنے کلام میں ڈھال کے بتا دیا کہ یہی پلیت ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہی ہے اس سے عداوت مول لے لے تو تیرا کام بن گیا تیرا کام بن گیا تو میرے عزیزو پھرنے سے گھبراؤ نہیں گرمی سے گھبراؤ نہیں مشقت سے گھبراؤ نہیں خدمت سے گھبراؤ نہیں اگر اگر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم تم راحتوں میں رہو اور پھر تمہیں اللہ کی معرفت میں مل جائے اور یہ ہو نہیں سکتا تم مشقتوں کی گھاٹیوں سے گزرو اور تمہارا اللہ تمہارا استقبال نہ کرے تمہیں اپنی محبت کا جام نہ پلائے تمہیں اپنی معرفت کے نغمے نہ سنائے اے کاش اس کمی کو کوئی محسوس کرنے والا ہوتا بہرحال داستان کتنی ہی طویل کروں کتنا سنو گے میں کتنا سنا ہوں تم سن کے تھکو گے میں سنا کے تھکوں گا تانت وہیں آ کے ٹوٹے گی میں ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو توبہ کرو اور پھر وہ تبلیغ میں اور لوگوں کو کھینچو اللہ کی راہوں میں نکالو اور ان سے توبہ کرواؤ یہ ہمارے لڑکے تو جا رہے ہیں چلے کے لیے کچھ سال کے لیے بھی جا رہے ہیں جو باقی مجمع آیا ہوا ہے وہ بھی اٹھ کے نقد اپنے نام پیش کرے پہلے اتنی بات ضرور طے کر لو کہ آج کے بعد ہماری توبہ ہے اللہ سے صلح ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ہم بڑے سنگین حالات میں اللہ کی قسم یاد رکھنا یہ سیاسی لوگ تمہیں کبھی منجدار سے نہ نکال سکیں گے یہ تمہیں اور مصیبتوں میں ڈال کے بھاگ جائیں گے فرار ہو جائیں گے یہ فرار ہو جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے یہ تمہیں مزید گرداب میں پھنسائیں گے ہاں ہاں ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان سے نفرت نہیں ہمیں ان کے گناہوں سے نفرت ہے ہم ان کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اپنی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں لوگوں کی بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیں گے ہم ان سے کہیں گے ہمیں تمہاری حکومت نہیں چاہیے تمہیں تمہاری حکومت مبارک ہو مبارک ہو ہاں تم حکومت میں اللہ کے امر کو زندہ کر دو نبی کے طریقے کو زندہ کر دو تو تم بڑے بڑے صوفیہ اولیا سے بھی پہلے جنت میں جا سکتے ہو اور عرش کے